پھر جب ان پر ہمارا عذاب آ پہنچا تو ان کے پاس کہنے کو تو اور کچھ تھا نہیں بس بول اٹھے کہ واقعی ہم ہی ظالم تھے